میرے مرشد محبوب سیدی حسن محبی و محبوب مرشدی و عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے تنہائی میں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے سنا نے کامی محبت کے خانے نانی سان کامی محبت کے خانے دیا کرتا ہے کر شکوں کو جان میں مانی میں یا کروں کو جان میں سنا ہے پا کرتا ہے عاشقوں کو سنت جو بنا کرتے مستانے تیرا سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بلال ہے مگر اندر ہیں بلدانی وہ دیوانے بل ہیں مگر اندر کی ہے عقل پرست لوگ جو بات دین کی سمجھ میں آ گئی عقل میں آ گئی اس پہ تو عمل کر لیا اور جو بات عقل میں نہیں آئی وہ اس کو چھوڑ دیا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی حالانکہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قرب کی نئے ملائی ہوتی ہے اور ہم جیسا کہاں دنیا دار ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ والے اور ایک عام آدمی برابر تھوڑی ہوتا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں مضامین محبت عطا فرماتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سنت و شریعت پر عمل نصیب فرماتے ہیں جو سنت پر نہ چلتا ہو داڑھی داڑھی ہے نہیں اور بنے ہوئے مستانے نعتیں ہو رہی ہیں اور قوالیاں ہو رہی ہیں اور و آواز کے ساتھ قوالی ہو رہی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ ظلم دیکھو کتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا اور فرماتے ہیں حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ جب گانا بجتا ہے ساز بجتا ہے اور تو شیطان جو ہے سننے والوں کے کندھوں پر سوار ہو کے ان کے رگڑتا ہے جس سے ان کو اور جوش آتا ہے شیطان سوار ہو جاتا ہے اور گانا سننے سے حدیث پاک میں ہے کہ نفاق پیدا ہوتا ہے نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے صرف نفاق عملی مراد ہے یعنی نیک کاموں سے وہ دور ہو جاتا ہے نماز روزے سے دور ہو جاتا ہے پہلے پہلے جی نہیں لگتا نماز روزہ زکات یہ جو عبادات ہیں اس میں جی نہیں لگتا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چھپنا شروع ہو جاتا ہے تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کے نفاق ہے نماز نماز چھوڑ دینا اگرچہ وہ منافقت اس درجے کی نہیں ہے لیکن عملی منافقت پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اعتبادی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو غرض یہ کہ <clears throat> گانا بجانا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے سننے سے گانے بجانے سے گانا نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی کھیتی کو پانی دو کتنی تیزی سے ہو جاتی ہیں ایسے ہی گانا سن گانا سننا اور یہ باجے اور ڈولک اور تاشے یہ سب بجانا اور سننا اس کا حرام ہے اور ظلم کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے نام ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ گانا بجانا ہو رہا ہے گلی گلی کچا کچا اور اس سے بھی بڑھ کے ظلم یہ کہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں شیطان نے ایسے راستے پر لگا دیا کہ وہ اگر گناہ سمجھ کے کرتے تو ممکن تھا کہ کبھی توبہ کر لیتے لیکن وہ تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں شیطان نے ایسی گمراہی میں لگا دیا کہ اس کو ثواب ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تاکہ ان کو توفیق پہ توبہ بھی نہ ہو معافی نہ ملے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بندہ کتنے بھی گناہ کر لے اپنی عزت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا اللہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا تاکہ ان کو جہنم میں پہنچا دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہا لیکن یہاں یہ بدعت ایسی گمراہی ہے کہ اس پر شیطان نے لگا دیا تو اس میں معافی بھی نہیں مانگتے تو گناہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں گناہ تو جو ثواب سمجھ کے کرے گناہ کو وہ تو کفر تک پہنچ جاتا ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شراب بسم اللہ کو پی لے تو کافر ہو جائے گا حرام کام کو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو یہ گناہ اس کا کفر تک پہنچا دے گا اس کو ایسے ہی یہ بدت ایسی خطرناک بیماری ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہم لوگ جو ہے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے بدتی کا اکرام کیا اس نے دین کو اٹھانے میں مدد کی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ادب اور اکرام دل میں ادب اور اکرام ہرگز نہ رکھو کیونکہ آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عداوت کا اعلان فرمایا کہ جب جو بعض لوگوں کو فرشتے قیامت کے دن دور پھینک رہے ہوں گے اور کوثر پہ نہیں آنے دے رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے امتین کو کیوں آ تم دھکا دے رہے ہو کیوں دور کر رہے ہو تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پاس دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے دور دور دور ہو جاؤ کر کو اتنی سب ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ ادب ادب اور اکرام کا معاملہ نہ کریں بس فساد سے بچنے کے لیے سلام دعا کر لیا دور دور سے تاکہ فساد پیدا نہ ہو دشمنی نہ ہو لیکن دل کے اندر ان کا اکرام اور ادب نہ رکھے تو غرض جو آج کل ہو رہا ہے اسی پر کہ شیر حضرت کا خلاف رائے سنت سنت کے تر کے سنت جو کرے گا اور خلاف سنت جو چلے گا وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا بھائی اگر کوئی کالج اسکول وغیرہ ہے اس میں کوئی یونیفارم مقرر ہو جاتا ہے کہ اس یونیفارم میں آنا ہے اب جو یونیفارم میں نہیں آتا اس کو تو اسکول کالج میں بھی نہیں گھسنے دیا جاتا اس لیے جو وہ اللہ کے راستے میں کیسے آ سکتا ہے اللہ والا کیسے بن سکتا ہے جس کا ہر عمل ہر قول اور ہر عمل قول بھی ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو سنت اور شریعت کے خلاف ہو تو اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے خلاف رام سنت جو بنا کرتے ہیں مسکانے میرا ہے سنت جو بنا کرتے مستا میں وہ دیوانے بزار ہے مگر اندر ہے پردانے وہ دیوانے بزار مگر اندر عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بلا جو غیر عارف چار وہ ان کا رتبہ کیا جانے بلا جو غیر عارف چو وہ ان کا رتبہ کیا جانے سنا ہے خان خان

حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب ایک دن جو برک کہاں جائے گا اپنے دل کو بہن بتانا دان کہاں جائے دل کو بنا حسینوں کے جا جب ایک دن بتانا تھا میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آنے شیرانی مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سیرانی جو آشنا ہے پھر بھی وہ یہاں ظاہر کے معنی وہ عبادت گزار جو عبادات مثبتہ تو بہت ذوق و شوق سے کرتا ہے لیکن اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑنا نہیں جانتا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا نہیں جانتا تو ایسا شخص جو اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑنا نہیں جانتا اس کا عشق کامل نہیں اس کا عشق عشق تو ہے عشق کا ایک تار تو مثبت لگا ہوا ہے لیکن تار منفیہ نہیں لگا ہوا جس کے جس کی وجہ سے اس کے قلب میں اللہ کی تجلیات کا اللہ کے قرب کا اللہ کے انوارات کا بلب روشن نہیں ہوا ہوا روشنی نہیں ہے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیر کی پاتا ہے تیر کی ماں اندھیرا اللہ کے عشق و محبت کامل حاصل نہ کیا اللہ کو حاصل نہ کیا تو روشنی میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا باہر اجالا ہے اور قد کے اندر اندھیرا ہے تو یہاں ظاہر سے مراد وہ شخص ہے جو کسی مرشد کی تربیت سے یہ غم اٹھانا بھی جو ہے کسی کی تربیت سے ہو اپنے آپ اپنے آپ اپنا بڑا نہ بنے کیونکہ اپنے آپ جو غم غم سمجھتا ہے کہ میں غم اٹھا رہا ہوں اس کی آم کسی کی تربیت یافتہ نہ ہو وہ غم غم معتبر نہیں ہے وہ غم معتبر نہیں ہے اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے منشا یہی ہے کہ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے منظور فرمایا اگر سے لے کے جب سے دنیا پیدا کی اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوا کہ آدمیوں کو آدمی آدمیوں کو بنائے آدمی آدمی بناتا ہے حضرت والا ہی کا محفوظ ہے کہ آدمی آدمی کیا مطلب آدم علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا شریف ہی ہوگا نا بدماش تو نہیں ہوگا تو ہمارے گناہوں کی کتنی بدماشیاں ہم لوگوں کے اندر ہیں کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنا اگر منظور منظور ہو گناہوں کو جو چھوڑنا چاہے تو اللہ کو منظور ہوا کہ کسی میرے کسی ولی سے کسی پیغمبر سے یا کسی ولی سے جو اب تو پیغمبر آئے گا نہیں تو ہم ولی کی بات کریں گے نا تو اللہ کو یہی منظور ہوا کہ ہمارا ولی جو ہے وہ لوگوں میں محنت کرے اور لوگوں کو اللہ والا بنائے کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے منظور نہیں فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ کتاب کی نازل کرتے حکم فرما دیتے اور اس میں وہی اثرات رکھتے تھے اور لوگ اللہ والے ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہی پسند فرمایا کہ ہمارے اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا رجال اللہ کو بھیجا دین سکھلانے کے لیے کیونکہ انسان ہے اور انسان انسان کو دیکھ کر ہی تو سیکھے گا کتاب میں سے کیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جلیبی بنا رہا ہو کتاب میں پڑھ کر جلیبی بنانے کا طریقہ معلوم کر لیا اس نے کہ جلیبی ایسے بنتی ہے تو ساری عمر لگا رہے گا تو اس کو جلیبی بنانا نہیں آئے گی ہاں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں کہ بھائی ذرا میں جلیبی بنانا سکھا دو تو وہ دو چند روز کے اندر اس کو ماہر کر دے گا اسی طرح سے دنیا کے اور کام بھی کسی کی شاگردی میں ہی آدمی سیکھتا ہے تو دین کا بھی یہی طریقہ اللہ کو پسند ہے کہ اگر دین حاصل کرنا ہے تو کسی ولی کے تربیت میں رہو تو وہ غم معتبر نہیں ہے جب تک کہ کسی مرشد کی کسی سنت اور شریف کے قابل شخص کی تربیت میں اور اس کی زیر نگرانی وہ غم نہ اٹھائے ورنہ وہ غم جو ہے سمجھتا رہے گا کہ ہم اللہ کے لیے غم اٹھا رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ شیطان اس کا پیر بنا ہو اور اس کو گمراہی کے گھر میں پہنچا دے اس لیے آج کل یہی جگت کی جو بات کریں رہی ہے یہی تو ہو رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے ایک شخص نے سنایا کہ اس کا جو ہے وہ بہت زبردست ناک کہتا تھا بہت عشقیہ اشعار ہوتے تھے اس کے تو ایک دفعہ وہ جو ہے کہیں آیا اس کے ملک میں اور اس شخص کو بہت محبت تھی اشعار کی وجہ سے محبت ہو گئی کہ یہ بہت ہی عاشق رسول ہے تو پتہ معلوم کر کے پہنچا تو دیکھا کہ حجام کی دکان پہ وہ داڑھی منڈا رہا ہے اس کو بہت تکلیف پہنچی اور دچکا لگا کہ یہ تو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیسی محبت کے اشعار کہتا ہے اور خود داڑھی مٹاتا ہے تو اس نے کہا کہ آبا ریشمی تلاشی تم داڑھی مٹا رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی داڑھی مٹا رہا ہوں کسی کا دل نہیں چھیل رہا اپنے گال چھیل رہا ہوں کسی کا دل نہیں چھیل رہا تو اس شخص نے کیا کہا کہ تو کسی کا دل نہیں چھیل رہا تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے گال چھیل بس بارہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا چوٹ لگ گئی اس نے توقع کی اس سے تو غرض یہ کہ بات یہی ہو رہی تھی کہ کہاں گناہوں میں یہ جو اپنا غم ہے وہ جب تک کسی مرشد کی تربیت میں نہ ہو وہ معتبر نہیں جو عشق آشنا ہے پھر بھی وہ نادان جو سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ نادا نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے سنا ہے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے کسی مومن کو کسی کافر کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ پیر سے کسی چیز سے بھی تکلیف نہ پہنچے اور خصوصاً جو اہل اللہ یا ان کے غلام ہوتے ہیں ان کو اپنے کسی قول سے اور سے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ان کے اولیاء کی شان میں گستاخی کرے یا ان کو تکلیف پہنچائے اسی لیے کبھی کسی اللہ والے کو یا اللہ والے کے غلاموں کو یا جو چاہے بھرے جو ان کو بھی کچھ نہ کہو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں میں ان کے ان کو کبھی بھی کچھ برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں اس لیے ان کو میں کچھ نہیں کہتا تو خصوصاً ایسے لوگوں سے بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اور یہ اللہ کو برا کرتے یہی ہے کہ کسی کو مناسبت نہ ہو اچھا نہ لگتا ہو تو کوئی اپنی دوسری جگہ چلا جائے لیکن کسی کو برا نہ کرے ستایا شمع نبوت کو مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں کے افسانے کیا کہاں تک جیسا می کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک جیسا می کہاں تک پاس بدنامی یا مجبور اظہار پر خوف فردانی قیامت قیامت کے دن اللہ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے اس لیے اہل حق اور عارف عارف جو ہوتا ہے عارف اللہ وہ کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے دبتا نہیں ہے حق کہتے ہیں جب ہیں کہاں تک ضبط دیتا بھی کہاں تک پاس بدنامی اللہ والے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے حضرت نے کیا اور فرمایا بھی یہی کہ جو مضمون اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے نظر کی حفاظت کا میں اس کو بیان کرتا ہوں بیان کرتا رہوں گا اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر میں بیان کرتا ہوں چاہے مجھے کوئی کچھ بھی کہے تو اس کا اثر دیکھ لیجیے کہ کتنے لاکھوں زندگیاں لاکھوں جوانیاں بچ گئی اور کتنے کتنے گھر جلنے سے سے گئے ورنہ آج بھی جن کا تعلق اہل اللہ نہیں ہے اور خصوصاً ہمارے مرشد کا جو مضمون ہے جس نے اس مضمون کی قدر نہیں کی ان کے کتنے گھر چل رہے ہیں کہ کتنی عورتیں پریشان ہیں کہ شوہر جو ہے دوسری جگہ دل لگا بیٹھے اور گھر جہنم بن گیا اور باتوں نے اپنے بیویوں کو چھوڑ دیا طلاق دے دی ایک واقع اپنا, نے اپنا چشمدی فرمایا یہ شخص جو ہے چھ بچوں کے بعد جو ہے وہ کہیں اور دل لگا بیٹھا اور اس سے کہا کہ تم ہمیں اچھی نہیں لگتی پھونک دیا اس اور وہ پھر آ اس کو تلاب دی اور آدھی رات کو اس کو گھر سے نکالا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ بزبان حال کہتی جا رہی تھی کہ ہم بتاتے کسی مجبوریاں رہ گئے جانے بے آسمان کے یہ اس قدر یعنی آسمان دیکھ کر بھی ایسے منظر کو رو جاتا ہے یہ ان مضامین سے ان باتوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور ان مضامین کی جو قدر نہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے وہ جو ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر تو جو شخص ان مضامین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ حسن کی فنائیت کیوں بیان کرتے ہیں ہمیں اس سے اچھا نہیں لگتا نادان عورتیں بھی ایسی نہ سمجھیں جو اس مضمون پہ نہ سمجھی اور نادانی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حسن کی فلاحیت کیوں بیان کرتے ہیں اور ان کو اپنا حسن جو ہے وہ کتنا معلوم ہوتا ہے لیکن ان کو یہ عقل جب آتی ہے جب پانی سب سے گزر جاتا ہے جب ان کو سمجھ آتی ہے مزاقی اس لیے شروع سے یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کسی کے اہل اللہ کی باتوں پر اعتراض مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مضمون عطا فرماتے ہیں آسمانی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر اعتراض کرنا بہتری قوی کی علامت ہے کہاں تک ذات بے تاری کہاں تک پاس بدنامی یا مجبور مجبورے بیاں فلامی نقل سین پیر ہے ناند پوتا کے درد بندو کی نقل سین پیر ہے داند پوتا کے درد بندوں کی مقام درد دل کو دیکھ خبر تو آ کیا جانے مقام درد دل کو بے خبر تو آ کیا جانے نگر پیر جان خدا کے درد مندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو آ کیا جانے تجلیوں کی ہوتی ہے آتا پل دیشانے کا تجلیوں نٹا عطا قلب شکستہ میں کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ شکست کے سودا نے کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ شکست کے سودا یعنی جب تک بندہ اپنا دل اللہ کے لیے نہ توڑے گا اللہ اس کو نہیں ملے گا وہ سمجھتا رہے گا کہ میں بہت اونچا پہنچ گیا لیکن زمین پہ ذرا کا ذرا ہی رہے گا اور اس قلب کو شکستہ کرنے میں اپنے دل کو توڑنا غم اٹھانا اللہ کے راستے میں غم اٹھانا نافرمانی سے بچنے کا تب تک جو ہے وہ دل شکستہ نہیں ہوگا اور دل شکستہ نہیں ہوگا تو اللہ نہیں ملے گا اور یہ بھی بتا دیا کہ دل شکستگی کا انتظام جو ہے کوئی مرشد کے ہاتھ میں جب تک اپنا ہاتھ نہ دو اس کا غم معتبر نہیں ہے اس کی شکستگی معتبر نہیں کی ہوتی پل میں لیکن ہم کے سو نہیں زندگی میں جس کی کوم کی نہیں زندگی میں جس کی کوم کی دی غم کے پر خستگی کو آہ کیا جانے وہ اہل غم کے پر بے کو آہ کیا جانے جس نے اللہ کے راستے کا نہ اٹھایا اور اس کو کیا جانے غم اٹھانے والے کا درد اور اللہ کے اللہ کا کھول اور اللہ نے جو اس کو دولت بھی ہوتی ہے خود کی اپنی وہ جس نے غم اٹھایا ہی نہ ہو وہ کیا جانے جس نے چکھا ہی نہ ہو یہ پھل وہ کیا جانے میں جس کو کی وہ زندگی کو آ کیا جانے وہ غم کے پور بے خستگی کو آ کیا جانے آپ وہی کرتے ہیں ان کے آشقوں پر تب سے اپتن کرتے ہیں ان کے پر تب اختر جو ظالم در اللہ کی محبت زبان کی محتاج نہیں پردیش میں تذکرہ وطن جو میرے مرشد محبوب رحمت علیہ کا دسواں سفر نامہ ہے جنوبی افریقہ کا اس کے ملفوظات و ارشادہ اللہ کی محبت زبان کی محتاج نہیں برطانیہ کے انگریز نو مسلم جو اردو نہیں سمجھتے اور دارالعلوم آزاد میں طالب علم ہیں مجلس میں موجود تھے اور اکثر موجود رہتے ہیں اور حضرت والا کی مجلس میں بہت لطف محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ لندن کے ہیں اردو زبان نہیں سمجھتے لیکن ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں یہ دین ایسا ہے کہ اس اس کے کے دین دین خاتموں کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں محبوب کر دیتا ہے دیکھتے رہتے ہیں مزہ پاتے ہیں مگر سمجھتے نہیں معلوم ہوا کہ مزہ پانے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں بے سمجھے بھی مزہ ملتا ہے کیونکہ زبانیں مختلف ہیں لیکن اللہ کی محبت زبان کی محتاج نہیں یہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے سبحان آج دارالعلوم میں سفر کی آخری مجلس تھی مولانا عبدالحمید صاحب کی درخواست پر حضرت والا آج بھی مجلس کے لیے دارالعلوم تشریف لے گئے آج مجمع اور بھی زیادہ تھا حضرت والا کے حکم پر مولانا رفیق فتورانی صاحب نے حضرت والا کے یہ اشعار پڑھے جن کا مطلب ہے جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم درمیان میں حضرت والا نے جو ارشادات فرمائے وہ یہاں نقل کیے جاتے ہیں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گلی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ شعر پڑھا کرتے تھے شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا درد مستقل کے معنی ہے کہ درد میں استقلال آ گیا ورنہ پاس لوگ ہیں کہ کبھی تو فرشتہ ہو گئے رات دن ذکر و فکر ہے اور آنسو بہا رہے ہیں اور کبھی شیطان ہو گئے شیطان کسی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ گرد دل مستقل نہیں ہے گرد دل وہی معتبر ہے جو مستقل ہو جس کو صوفیہ اور اہل علم استقامت دین سے تعبیر کرتے ہیں جو دین پر مستقیم ہو گیا سمجھ لو اس کا درد دل مستقل ہو گیا اور وہ کہتا ہے اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے شاید کیوں لگایا ہے تاکہ تکبر اور دعوے سے حفاظت رہے ورنہ ان کو تو ایسا دل حاصل ہی تھا دل دل کب بنتا ہے جب نفس کی دلدل سے نکل آئے دل دل کب بنتا ہے جب نفس کی دلدل سے نکل آئے ورنہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے اور جو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارے ایک لمحہ بھی کسی حسین عورت یا مرد کو نہ دیکھے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لے تو سمجھ لو اب وہ مومن کامل ہو گیا اور حامل درجے مستقل ہو گیا لوگ اسے مومن کامل کریں گے وہ خود نہیں کہے گا کہ میں مومن کامل ہو گیا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب ہے جو بہت دیندار ہیں مگر ایک کمی ہے کہ اپنے کو دیندار سمجھتے بھی یہ بہت یہ بہت ہی اہم بات ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ہیں جو بہت دیندار ہیں مگر ایک کمی ہے کہ اپنے کو دیندار سمجھتے بھی ہیں دیندار تو بنو مگر اپنے کو دیندار سمجھو نہیں تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا فرض ہے لیکن اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے اور دونوں کا ثبوت قرآن پاک میں ہے فلا تو زکو اپنے کو پاک مت سمجھو وہ عالم حکم اس ان تم کی وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں باپ کی منی اور ماں کا حید تھے فلا وزکو ان کو بس تم اپنے نفس کو مزکہ مت سمجھو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ترکیے کا حکم دے رہے ہیں قد افلاح من زکاہا وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور دوسری آیت میں فرما رہے ہیں فلاح فلاحو سکو اپنے نفس کی طرف تجزیے کی نسبت نہ کرو اپنے سوچنے کے اب, کہ ایک درخت میں نفس کو پاکیزہ مت سمجھو پاک کردن فرض پاک گفتن حرام نفس کو پاک کرنا فرض ہے اور اپنے کو پاک کہنا یعنی پاک سمجھنا حرام ہے فلا تو انفسکم اس میں ایک بلاوت ہے کہ نسبت علل ماخذ نہ کرو یعنی ترکیے کا جو مانتا ہے اس کی طرف نسبت نہ کرو کہ میں پاک ہو گیا اس لیے حافظ ہونا عالم ہونا فرض کفایا ہے کسی بستی میں دو چار حافظ ہو جائیں دو چار عالم ہو جائیں تو سب کا فرض کفایا ادا ہو جائے گا مگر تزکیہ کرانا اپنے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے بچنا یعنی تقوا فرض عین ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ منتقی بنے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا کہ نافرمانی چھوڑ دو اور تقوا سے رہو اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے محروم رہو گے جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے حرام مزے کی عادت ہے وہ خدا کو کبھی نہیں پا سکتا اللہ من تابا مگر جو سچی توبہ کرے دل سے توبہ کرے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو کبھی حسینوں کو نظر مار لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا تقوا میں جواب مطلوب ہے جو دائمن متقی ہے وہ ولی اللہ ہے ان اولیا اس کے معنی یہ نہیں کہ کبھی فاسد یعنی گناہ گار بن جاؤ کبھی متقی ہو جاؤ بلکہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو لیکن جو لوگ کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر پھر نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں اور ندامت سے اللہ تعالی کے سامنے اپنا خون جگر پیش کرتے ہیں اور پکا عزم کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے یہ بھی گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره حدیث پاک میں ہے کہ جس نے توبہ کر لی وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں اگرچہ دن میں ستر بار وہی گناہ کر بیٹھے اللہ علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں ان المستغفرین منزلو بمنزل المتقین مستغفرین بھی مرتبہ متقین میں ہوں گے مگر اس سے کرنا بھی چاہیے کیونکہ گناہ پر اشرار کرتے رہنے سے توفیق توبہ جاتی رہتی ہے بعض اوقات توفیق توبہ یہ گناہ بار بار کرے گا تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے جب اہمیت کم ہوتی جاتی ہے توبہ اس درجے کی نہیں کرتا اور پھر اور کم ہو جاتی ہے تو توبہ ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے اس چیز سے ڈرنا چاہیے بتاؤ آج جو لڑکی پاگل کر رہی ہے جب اسی برس کی ہو جائے گی کمر چکی جھکی آئے گی گیارہ نمبر کا چشمہ لگائے ہوئے گال پچکے ہوں گے کون ہے وہ مرد جو اس وقت اس سے لڑا ہے اس وقت اس سے یہودی عیسائی ہندو کافر سب بھاگیں گے اس وقت بھاگے تو کیا بھاگے کیونکہ اب تو کافر بھی بھاگ رہا ہے ایمان والوں کو ثواب اس وقت ملے گا کہ جب اس کا حسن بالکل پاگل کر رہا ہو اس وقت کہے کناروں بیس یا سیاح میں رب کی طرف جا رہا ہوں اور راستہ بدل دے جس فٹ پاتھ سے وہ آ رہی ہے وہ فٹ پاتھ بدل دے بس حسینوں سے نظر بچاؤ اور جب حسن ختم ہو جائے تب بھی نہ دیکھو کیونکہ بعض لوگ حسن رفتہ سے ہی بے ہوش ہو جاتے میرا شعر ہے حسن کے ترسے ہوئے عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ کر ہاں، دیکھو مرشد یار بلّہ یہ ہوتا ہے کہ حسن کی نفس کی باریکیاں اور چالیں یہ عارف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تدابیر جو ہے انسان کے اپنے کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ تدابیر الحام ہوتی ہے حسن کے ترسے ہوئے عشق کے مارے ہوئے مست ہو جاتے ہیں آثار قدیمہ دیکھ عظمت حق کا عظیم مراقبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں سوچئے کہ ایک درخت میں کتنے قلم بنیں گے پھر ساری دنیا کے درختوں کے کتنے قلم ہوں گے تو ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور یہ سمندر اور ایسے صاف اور سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی تو ہم اپنی دس بیس تصنیف کو جو اہمیت دیتے ہیں کہ واہر ہم واہر ہم واہر میں واہر میں یہ بکری کی طرح میں کرنا حمافت ہے ہم اپنی محدود طاقتوں سے اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہے سارے دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور یہ سمندر اور ایسے ساتھ اور سمندر روشنائی بن جائیں تو کتنی کتابیں تیار ہوں گی اتنی تم لکھ سکتے ہو اس لیے اپنی کتابوں کو زیادہ اہمیت مت دو دینی خدمات کی دو حیثیت ہیں ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھ سے دین کا کام لے لیا یہ اللہ کا احسان ہے جس پر ان کا شکر <coughs> شکر ادا کرتا ہوں لیکن دینی خدمات کو یہ حیثیت دینا کہ اللہ کہاں ادا ہو گیا سب حماقت ہے اللہ سے ڈرو اور یوں کہو کہ اے اللہ میری تصنیفات میری تعلیفات میری تقاریر آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتی مجھ کو اس آیت سے بہت فائدہ پہنچا کبھی اپنے کمرے میں کتابوں کی قطار پر نظر پڑتی تھی تو خیال ہوتا تھا کہ ماشاء اللہ بہت کام ہو گیا لیکن اب اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ آپ کی معرفت اور آپ کی تعریف کا کچھ حق ادا نہیں ہوا اور ادا ہو ہی نہیں سکتا ایک ہزار برس کی بھی زندگی ملے تو سارے دنیا کے درختوں کے قلم اور سات سمندروں کی روشنائی سے کوئی لکھ سکتا ہے ہزار برس کیا دس ہزار برس بھی زندہ رہے تو یہ نہیں لکھ سکتا میرے شہر اول حضرت پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو اور نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو واہ واہ اللہ والوں کی باتوں میں کیا اثر ہوتا ہے فرمایا کہ اب دعا کر لیں تو مولانا عبد الحمی صاحب کیا کہ بہت سے طلبا قید ہونا چاہتے ہیں فرمایا کہ جو بیٹ ہونا چاہتے ہیں وہ میری قیام گاہ پر آئے کچھ تو چلیں کچھ تو محنت کریں ہم تو کراچی سے یہاں آئے یہ لوگ قیام گاہ تک آئے یہاں بیت نہیں کروں گا قیام گاہ پر ہی کروں گا ارشاد فرمایا کہ میر میر ایک شاعر تھا قرآن زمانے کا فرمایا کہ میر کا شعر تھا میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامی دستار دستار یعنی, یعنی کوئی پگڑی اچھال نہ دے یعنی کوئی عزت کے خلاف کوئی کام نہ کر دے یعنی کوئی پگڑی اچھال نہ دے کہ کوئی کام ایسا ذلت کا نہ ہو جائے جس سے پگڑی کی عزت ختم ہو جائے اس شعر میں میں نے اضافہ کر دیا کہ اب اس زمانے میں دستار یعنی امامہ اور پگڑی کم لوگ پہنتے ہیں اس لیے اب شعر یوں ہونا چاہیے جو اس زمانے کے حسب حال ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھام شلوار اس پر سامعین بہت محسوس ہے یہ بہت ہی لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف حضرت والا کا اور زبردست اصلاحی شہر ہے یہ نگاہ کی حفاظت جو نہیں کر رہا جیسے کہ پرانے پاک میں یا میں فرو جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاؤں کی بھی حفاظت معلوم ہوا کہ نگاہ کی حفاظت جو نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہی اور زمانے میں یہ اس زمانے میں یہ فتنہ بہت پڑ گیا اس لیے یہی ہو رہا ہے کہ یا تو مکالا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ یا پھر یہ کہ اپنے ہاتھ سے ہی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں یہ صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے کام یہ شلوار اس پر سامعین بہت محسوس ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ہم سب کو نگاہ کی سو فیصد حفاظت کی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت کاملہ سے نواز دے اللہ تعالیٰ ہم کو اور اولیاء کی خط انتہا عطا فرما دے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو سب دوستوں ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جلد نصیب فرما دے کہ ان کا جلد کیا ہوا کہ اس کو کوئی اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا کسی کی ہمت نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہے کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو پھر اس پر ہاتھ بھی ڈالے اس کو بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہو اس ارادے سے بھی نہیں دیکھ سکتا جس کو جس جو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھمکا دیتا ہے پھر اللہ سے اللہ کا جلد مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی اور تمام دوستوں کے گھر والوں کو اللہ اپنے فضل فرما کر اپنی مشیت خاصہ اپنے کرم خاص سے اپنے جذب خاص سے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا یعنی ولایت کے سب سے آخری درجہ اے اللہ ہم آپ سے کم کیوں مانگے کیونکہ آپ کریم ہیں ہم تو نالائق ہیں لیکن ہم تو نالائق ہی کرتے ہیں لیکن اے اللہ آپ کریم ہیں آپ اپنی شان کے مطابق کرم فرما دیجیے اور ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اللہ باقبول قبول فرمائے عمل کی توحید نصیب فرما دی شوہر بیوی کو دفنا کے آیا تو آسمان پہ بجلی چمکی اور تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی شوہر لگتا ہے اوپر اب پہنچی ہے ہے ایک ایک دفعہ کا ذکر کہ لڑکے نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے پوچھا تم مجھ سے شادی کرو گی لڑکی نے کہا نہ بابا نہ اور پھر لڑکا ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگا ڈی اے سینٹر پر کال کرتے ہوئے میرے پاؤں کی انگلی ٹیبل سے ٹکرا گئی ہے آپریٹر ہنستے ہوئے اور اس کے لیے آپ ایمبولینس بلانا چاہتی ہیں بیوی نہیں ایمبولینس تو میرے شوہر کے لیے ہے اسے ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا نا بیوی دعا مانگتے ہوئے یا اللہ تو میرے شوہر کو بہت سکون دے اور بہت سی دولت دے تو یہ سب میرے شوہر کو دے دے ان سے لینا میرا کام <laughs> بیوی بکری کو لے بیوی بکری کو لے کر گھر میں داخل ہوئی شور اس بھینس کو گھر کیوں لائی ہو بیوی دکھتا نہیں ہے یہ بکری ہے شور بکری سے ہی پوچھ رہا ہوں <laughs> بیوی آپ کی برتھ ڈے کے لیے اتنا مست سوٹ خریدا ہے کہ پوچھے مت شور شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا لاؤ دکھاؤ بیوی ابھی پہن کے آتی ہوں نئی نویری دلہن اپنے شور سے آپ اداس کیوں ہیں شور آج میری ماں اور بہن مجھ سے جدا ہو گئی ہیں بیوی فکر نہ کریں اب میں آ گئی ہوں فکر نہ کریں اب میں آ گئی ہوں نا اب میں آپ کی ماں بہن کو آج ہماری شادی کی اینیورسری ہے ہم آج کا دن کیسے منائیں شون آؤ آج ہم اس حادثے کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی کریں مراسی کو سزائے موت ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میں خود تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا تو جب میراسی کو سزائے موت کے لیے لے گئے تو اس نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا لگتا تو نہیں لیکن شاید بادشاہ نے سن لیا لیکن بادشاہ خاموش رہا پھر بادشاہ کی طرف جب بادشاہ تلوار ہاتھ میں لی تو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا لگتا تو نہیں لیکن شاید بادشاہ نے پھر سنا لیکن بادشاہ نے خاموش رہا اور کوئی بات نہیں کی اب جب سر قلم کرنے لگا تو اس نے سر نیچے کیا بادشاہ نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لگتا تو نہیں لیکن شاید اب تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم کہتے ہو لگتا تو نہیں لیکن شاید ہی بولا میرا باپ نجومی تھا اس نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی نراشی ہی مارے گا بس بادشاہ نے وہی سلوار ہے جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ